ونشهد ونشهد أن أن لا لا إله إلا الله وحده شريك له سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأنا أبي سيدنا الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة ومن الناس بوائقه دخل الجنة وقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في قلوبهم بعدي أو كما قال عليه میرے قابل احترام حضرات علماء کرام اور برادران اسلام یہ حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کی روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام ہے سعد اور ان کے والد بزرگوار کا نام ہے مالک کے لیے رضی اللہ اللہ عنہ وہ بھی سراہی ہے شریک ہوئے اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخم لگا اور خون نکلنے لگا تو اس منظر کو دیکھ کر بے چین ہو گئے دوڑے ہوئے گئے اور اپنی زبان سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس خون کو چاٹ لیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھ جب اس خون کو اگل دو پیٹ میں نہ نکلنا باہر نکال دو انہوں نے جواب میں کہا اللہ مجھ جو میں تو نہیں اگ دوں گا اس کو چنانچہ اس کو وہ پی گئے اتار دیا حلف سے نیچے نبی نے فرمایا من خالت ہو دمی لم تمس سمندار جس کے خون کے ساتھ میرا خون ملا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوڑی پھر اسی غزبے میں وہ شہید بھی ہو گئے اور ان کی والدہ حضرت ام سلی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صحابیہ ہیں امام بخاری احمد ملا عہد کو بیان کرنے کے لیے بارہ یا تیرہ الباب قائم کیے ہیں ان میں ایک ترجمت الباب ہے بابو ام سلی حضرت ام سجید رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ اس میں انہوں نے وہ روایت پیش کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی تعالیٰ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ کچھ رنگین چادریں آئیں جو عورتوں کے لیے رحم کے طور پر کام آ سکتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی عورتوں کے درمیان اس کو تقسیم فرمایا ایک عمدہ سی چادر رہ گئی حاضری میں سے کسی نے کہا ہے امیر المومنین یہ چادر آپ اپنے اہلیہ محترمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یعنی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جو ان کے نکاح میں تھی ان کو دے دیجیے اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس چادر کی حقدار تو ام سلیم ہے جو غزل عبد کے موقع پر مشکیزے میں پانی بھر بھر لا کر لڑنے والوں کو مجاہدین کو پلایا کرتی یہ حضرت عمر سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار سلار صحابہ میں ہوتا ہے کے موقع پر جن نوجوانوں نے اپنے آپ کو غزبے میں شرکت کے لیے پیش کیا لیکن ان سے میں پندرہ سال نہ ہونے کی وجہ سے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو غزبے میں شرکت کی اجازت نہیں دی ان نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ہوگی فرماتے ہیں کہ غزل محدود ختم ہوا ہم لوگ مدینہ منورہ سے کی طرف آئے راستے میں میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کے تشریف لا رہے ہیں آپ کے چہرے پر نظر تھی تو آپ کے دونوں رخسار مبارک کے اوپر زخموں کے نشان تھے وہ جو خوف کی کڑیاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں پیوست ہو گئی تھی ان کے دو زخم تھے اور ایک زخم آپ کی پیشانی مبارک پر نہیں تھا وہ بھی میں نے دیکھا اور ایک آپ کا دائیں طرف کا نچلا ہوٹ زخمی تھا وہ جو لندان مبارک کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا تھا پتھر لگنے کی وجہ سے میں نے یہ سب نبی کریم سلاسن چہرے پر دیکھے میں جب قریب پہنچا حضور سلاسن کے تو حضور اکرم سلاسن نے مجھے دیکھ کر کے پوچھا سعد یعنی سعد ہو تو میں نے کہا ابھی اور میرے ماں باپ آپ پر قربان جی ہاں میں سعد ہوں تو کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ گھوڑے پر سوار تھے میں نے آپ کی پٹلیوں کو گوسا دیا اور پھر آپ نے مجھے فرمایا آج اللہ کی ابیک اللہ تعالیٰ میرے باپ کے معاملے میں تم کو اور سلام بتا فرمائے یا اخلاق نے ان کی تعزیت کی اس وقت ان کی عمر تقریباً تیرہ سال پوری ہو رہی تھی بعد میں انہوں نے نبی ایک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی ان سے علم حاصل کیا اور ایک دور وہ آیا کہ مسائل کے سلسلے میں وہ بھی لوگوں کا مرجع بنے جن حضرات صحابہ سے نبی کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ہزار سے زیادہ روایتیں منقول ہیں جن کو حضرات کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے ایسے سات صحابہ ہیں ان میں حضرت ابو شریف اللہ تعالیٰ کا بھی شمار ہوتا ہے اور ان کے ہیں بہرحال یہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اس روایت کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکڑا قوم جس آدمی نے حلال روزی کھائی وہ عمل اپنی سنت اور سنت کے مطابق عمل کیا وہ امین الناس سے بوائے کہوں اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے معمول رہے دخل دخلت ایسا آدمی جنتی ہے پورا جنتی جانے کا ایک مختصر نسخہ نبی علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنایا اس پر حاضرین میں سے ایک آدمی نے کیا کہ اللہ کے رسول ایسے لوگ تو آج کل بہت یعنی جن میں یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں ایسے لوگ آج کل بہت ہیں ظاہر ہے مجھے کہیں سمنا اوتارا سنم کے بابر کے زمانے میں اور صحابہ کے طبقے میں ایسے لوگ زیادہ نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے اس پر مجھے کہیں سمجنا ہو تارا نے اس آدمی کے جواب میں ارشاد فرمایا بعد بات کے زمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے بہرحال اس علیہ وسلم میں تین باتوں پر جنت کی بشارت سنائی پہلی چیز آج مجھے اسی پر کچھ بیان کرنا ہے پہلی چیز مزہ پہیے بن جس نے روزی کھائی ہماری کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر بلکہ کسی بھی معاشرے کے فساد اور سلام اور بنا اور بگاڑ کی بنیادیں جن چیزوں کے اوپر ہیں ان میں ایک روزی کا حلال یا حرام ہوگا جس معاشرے کی روزی حلال ہوگی وہ معاشرہ بالکل ایک نیک صالح معاشرہ ہوگا اور جہاں حرام کی ملاوٹ ناجائز کی ہوگی تو معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حلال روزی کی بڑی تاکید فرمائی طلب حلال خریدہ اسلام کے بنیادی فرائی جو پانچ ان کے بعد ایک اہم فرد حلال لوگی کو حاصل کرنا ہے یہ حلال لوگی کا حاصل کرنا بڑی اہمیت رکھتا ہے اور کسی بھی آدمی خاندان معاشرے کی سلاح اور فساد کا اسی کے اوپر کی بنیاد اسی کے اوپر ہے یہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور وہ پاک مانتے ہیں قبول کرتے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں مال دے گا پاکیزہ مال دے گا وہی مال اللہ کا یہاں شرف قبول حاصل کرتا ہے حرام خرچ کرے گا وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا یعنی شریف کی پہلی ہی روایت ہے نہ تو بڑے سدا تم کہ بغیر باقی کے نماز تو نہیں ہوتی اور حرام مال کے ذریعے سے کیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا اسی بھی صدقے کے قبول ہونے کی شرائط میں اولین شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہو حلال ہوتی کے ذریعے سے حلال مال کے ذریعے سے نکالا گیا ہو ان ہوا جو ہوا ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک اور پاک مال کو ہی قبول کرتے ہیں اللہ کے راستے میں جو لوگ جس کے حلال کو حلال کمائی کو خرچ کرتے ہیں وہی اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں قبول کیا جاتا ہے حرام پیسہ اگر کہیں دیا گیا تو اللہ کے یہاں اس کو قبول نہیں بلکہ بات جیسے مسجد کے اندر سلامت کی ہے کہ حرام کا مال استعمال کرنا مسجد کے اندر جاری نہیں تو ذمہ داروں کا فیصلہ ہے اس مال کو قبول نہ کرنا اس مسجد کے اندر جس میں حرام مال استعمال کیا گیا ہو نماز پڑھنے تک کو جو ہے پسند نہیں کیا گیا ہے تو اور یہ ایسی حقیقت تھی جس کو کے کے مشرقین اپنی باوجود سمجھتے تھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دور میں ابھی آپ پر رہی تھی مشن کا اپنے نہیں ہوا تھا جس کو میں پینتیس سال کی کی تھی اور اللہ پینس سالارت ہو گئی تھی اور اس کو اکثر لوگ بنانے کی ضرورت تھی کیونکہ قریش ہی اس کے حکومتی کے مہیلا تھی تو قریش میں کے تمام قبائل جو اس کی شاخیں ہیں انہوں نے بہرن میٹنگ اس کے لیے بلائی اور آپس میں کہہ دیا کہ دیکھو ہم لوگ تو لوگ مال بھی کر لیتے ہیں لوگوں کا مال بھی چھین لیتے ہیں لیکن یہ تو اللہ کے گھر کا معاملہ ہے اس کو بنانے میں حرام پیسہ استعمال ہونا نہیں چاہیے جس کے پاس حلال کا جتنا بھی مال ہو وہ لا کر کے پیش کریں یہ کیا ہوا کہ آج جن جن کے پاس حلال کا جتنا تھا وہ لا کر کے پیش کیا گیا وہ مجموعی مال اتنا نہیں تھا جس سے کابت اللہ کی عمارت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دنیا پر میں یعنی نے جتنی لمبی چوڑی موڑی بنائی تھی ایسی بنائی جا سکے بجٹ کم ہے پیسہ کم ہے اور خرچہ زیادہ ہے تو پھر کم لوگ ابراہیم اللہ نبیانہ والے صلاحت السلام والی بنیادوں میں سے کمی کرنے کو دوبارہ کیا اس عمارت کو ایسا حضرت عمارت نے لمبا چوڑا بنایا تھا اس نے کم کر دیا لیکن حرام کی پارٹی استعمال کرنا دوبارہ نہیں کیا یہ ایسی حقیقت ہے جس کو مکہ کے مشین کی اچھی طرح سمجھتے ہیں آج کا مسلمان اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں بارہ نبی کریم صلاحی کھانا کہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں پاک مال کو قبول کرتے ہیں آگے کا احساس نقل کرتے ہیں وہ اسی چیز کا حکم دیا جس کا اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز کا حکم دیا گیا جس کا رسولوں کو حکم دیا گیا ہے اس کی دلیل میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک کی جو آیتیں پیش کرتے ہیں قال اللہ تعالیٰ یا حدیث کا ٹکڑا یہ بھی حدیث کا حصہ ہے حضور اپنی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو بھی اسی چیز کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا قرآن کی جو آیتیں پیش کر رہے ہیں آیت جس میں رسولوں کو حکم حکم دیا گیا ہے اور رسول کلو تجربات نیک عمل کرو ہزار بنا کھاؤ اور نیک عمل کرو اسی آیت کی تفصیل میں حضرات نے لکھا ہے کہ حلال غذا کی خاصیت ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں حضرت دینا سامانیہ متعلق بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں امام بلائی رحمت اللہ ہیں متعرین اسی سلسلے میں ان کا قول نقل کیا ہے کہ من الحرام حرام اصل شام ابا نام المیر حرام ملا کھائے گا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے یہ حرام خدان کھانے والا چاہے اس کو معلوم ہو یا نہ معلوم ذرا غیر اختیاری طور پر حرام کی خاصیت یہ ہے اس کی وجہ سے آدمی جو ہے اللہ کی نافرمانی کرنا ہوتا ہے تو اس سے نقصان ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے نکل جائے آدمی جو ہے آگے گرواہوں کی بسارش اور خیالات پیدا ہوتے ہیں تیسرا اس کی طبیعت کے اندر جو ہے کثر اور سستی آ جاتی ہے اور چوتھا جو ہے نئے آمان کے لیے اس کا دھجیا اس کی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی یہ حرام روکنے کی خاصیت تو حرام آدمی کو پتا چلے یا نہیں چلے حضرت لکھا ہے ایک مرتبہ ایک آدمی دعوت کی آپ لے گئے کھانا جب شروع کیا پہلا ہی رکما منہ میں رکھا اور حلف سے نیچے اترا فوراً ان کو محسوس ہوا کہ یہ رشتوں میں ایک تو ہوتی ہے حلال خالص حلال اور ایک ہوتی ہے خالص حرام اور ایک ہوتی ہے جس میں حرام کا شروع ہوگا وہ پھر جس کو کہتے ہیں خالص حرام نہیں حرام کا اس میں شبہ تو وہ حضرت سے اتنا اترتے ہیں کہ ان کو احساس ہو گیا کہ یہ جتنا کہیں مشکلیں ہیں انہوں نے ہاتھ روک دیا تحقیق کی معلوم بات ٹھیک ہے چنانچہ کھانا نہیں کھایا لیکن سبا کے اس ایک روکنے کا اثر یہ تھا کہ دو مہینے تک دل میں برے خیالات اور آتے رہے یہ دنیا کا لوگوں کو نہ حرام جنا کا قدرتی اثر ہے اور آگے حضرت عبداللہ دستری فرماتے ہیں ومن کان اطاعت کہ جس کی رضا حلال ہوگی جس کی روزی حلال ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کریں گے اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے خدے کی طور پر حکیم اسلام محمد طیب صاحب مگر اللہ محمد کی زبان سے میں نے اور آپ کے خطبات کے اندر بھی موجود ہے کہ دیوبند میں ایک بزرگ تھے شاہجی اکیلا نام ان پڑھ تھے لیکن ایک سال آج ان کا ذریعہ معاش مغل رسم جو تھا وہ جنگل سے گھاس کاٹ کر کے لاتے تھے اور اسی کو بیچ کر کے اسی پر ان کا گزارا تھا کیونکہ نیک آدمی تھے اس لیے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کی سے گھاس خرید کر ہم اپنے جانوروں کو کھلاویں تاکہ ہمیں بھی برکت حاصل ہو کے لوگ گھاس خریدنے کے لیے وہاں بازار میں پہنچتے تھے اور یہ آئے ہوئے نہیں ہوتے تھے لوگ انتظار کرتے تھے دور سے آتے ہوئے جب نظر آتے تھے گھاس کی گٹری سر پر رکھے ہوئے لوگ دوڑتے تھے جس نے پہلے ہاتھ رکھ دیا لکڑی کے اوپر بس وہی لکڑی جا دی اور کہا کہ کیا رہا ہے اس کی قیمت متاثر ہوئی کیا رہا ایک آنا تو وہ اپنے استعمال کے لیے رکھتے تھے ایک آنا ان کی بیٹی بھی اس کو خرچے میں دے دیتے تھے ایک آنا جو ہے وہی سب کا کر دیتے تھے یار آنے کے آنا نہیں اس میں سے کہا تو فوراً کیا کر دیا سبکا دیا اور یہ آنا جو بچتا تھا اس کو رہنے دیتے تھے جمع کرتے تھے ایک مدت کے بعد چھ سات مہینوں کے بعد جب معطل بھی مقدار جمع ہو جاتی تھی تو اس وقت تک یہ جو مشاعر کے دیوبند تھے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نام رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نام رحمۃ اللہ علیہ تو یہ سارے حضرات ان کی دعوت کرتے تھے بعض مرتبہ تو وہ خود ہی تھے بعض مرتبہ ان کو دے دیتے تھے کہ آپ اس سے پکائے یاقوب صاحب اللہ پکانے میں بھی ماہر تھے ان کو عموماً وہ باقاعدہ تازہ غسل کرتے تھے اور پھر پکاتے تھے کہتے تھے کہ ان کا کھانا جب کھاتے تھے ہم اس کی دعوت کئی کئی مہینوں تک دل کے اندر جو ہے انوارات پیدا ہوتے اور دل میں یہ تقاضا ہوتا تھا یہ نیکی کا کام کر لو وہ نیکی کا کام کر لو یہ حلال غذا کی خاصیت صاحب اللہ نے یہ واقعہ اسی مناسبت سے بیان فرمایا تو واقعہ یہ ہے کہ حلال غذا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی اور اگر حرام ہے تو اس صورت کے اندر وہ بات کی ایک اور قصہ حلال جیتا کا سنا ہوں حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندھی رحمت اللہ علی تاریخ کے کاندلا حضرت مولانا احتشاق الحسن صاحب کاندل رحمت اللہ علی جو حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب کرتے ہیں ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا الیا صاحب کے بڑے سال ہیں اور دعوت و تبدیل کا کام جب شروع ہوا تو حضرت کے ساتھ وہی تمہارا احتشام رسم تھا ان کی ان کی تصریف کردہ کتاب تاریخ مشاہد ہے کاملہ اس میں ایک حصہ ہے حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ کے حالات میں ایک مرتبہ بستی میں پہنچے وہاں بستی کے کنارے پر ایک بیران مسجد تھی غیر آباد اس میں ٹھہرے کا وقت ہوا انہوں نے اپنی ٹھانی اس کے بعد کچھ دیر سے ایک دیہاتی آیا اور اس نے وضو کر کے وہاں کنویں سے پانی نکال کر وضو کر کے جو ہے وہ اپنی نماز پڑھ دی واپس جانے لگا تو دیکھا کہ کوئی مسافر ہے پہلے زمانے میں مسافر جو ہے مسجد بھی مسلمانوں کی آبادی میں مسلمان مسافر ہمارے پرانی مسجدیں عموماً ایسی ہوتی تھی سا کمرہ مسافروں کے لیے کو لوگ بھی نام دیتے تھے مسافر خانہ ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں بھی اچھا ہو ہمارا ہم نے تو دیکھا اپنے یہاں اس طرح تو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا اس دیہاتی نے کوئی مہمان آیا ہوا ہے وہ گھر گیا جا کر کے تین روٹیاں حضرت کی خدمت میں پیش کھائی روٹیاں سالن والوں کو سہمت کی ہوئی حضرت نے کھائی اور ٹھہر گئی حضرت نہیں کہ ٹھہر رہی تھی لیکن ٹھہر گئی جب جب نہیں آیا دوسرے دن پھر مغرب کی نماز کے بعد کل میرے کے بعد کل کی طرح آیا اور مغرب کی نماز پڑھی اس نے اپنا وجود شروع کر کے پھر واپس لوٹنا آتا تو دیکھا گھر والا انسان میرا بھی ہے وہ گھر گیا اور آ کر کے دو لوگ خالی لوگ یہاں اللہ کے ذمہ میں پیش وہ لوگ کو نہیں پہچانتا تھا کہ یہ کون ہے عام مسافر سمجھ سمجھ رہا ہوں آج دکھائی حضرت پھر ٹھہر گئی پھر تیسرے دن جو ہے اسی طرح دن پر نظر نہیں آیا اور اگلے دو دنوں کی طرح کچھ دیر میں مغرب کے بعد پہنچا نماز پڑھی واپس جا رہا تھا دیکھا اور یہ مسافر کبھی بھی ہے وہ گھر گیا اور سے ہاتھ لا کر کے ایک روٹی پیش کی اور پھر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے بھائی مسافر بس اب تم کل چلے جا جانا مجھے سخص بتا معاملہ کیا ہے کہا دیکھو میں تو ایک مجبور آدمی ہوں دن پر مزدوری کرتا ہوں اس سے مجھے اتنا مل جاتا ہے جس سے میں تھوڑا آٹا خریدتا ہوں اور اس آٹے سے تین روٹیاں بنتی ہیں میرے گھر میں تین آدمی ہیں میں ہوں میری بیوی ہے اور ہمارا ایک بچہ ہے ہم ایک ایک روٹی تقسیم کر لیتے ہیں اسی کا آپ کو میں نے دیکھا تو آپ کی مہمان ہونے کی وجہ سے ہم تینوں آدمیوں نے پاکہ کیا اور وہ پتنی ہے آج کوئی ایسا مہمان نوازی کرنے والا تو بچوں میں نے پاکا کرنے کی طاقت نہیں تھی اس لیے اس کی حیثیت کی حیثیت بھی ہوتی دو روٹیاں لا کر کے آپ کی زمین میں دے اور جو آپ کو ہے تو کی کی طاقت طاقت وہی میرے کوئی جمع خوشی مل جائے حضرت نے کہا دیکھو جیسے بھی میں تو کہیں ٹھہرتا نہیں ہوں لیکن جب ہم نے کھائی تو بڑا ہے مزہ ایسے ایسے ہمارا اپنے دل میں محسوس کیے کہ ایسے ہمارے نظر نہیں آئے اور میرے کام کرنے کے ایسے دل میں تقادے اور جذبے پیدا ہوئے کہ میں نے سوچا یہ لذا جو ہے کھانے دیتی ہے جس کے اندر اس کا کچھ نیک کرنے کی توفیق ہوتی ہے حلال لوگ سے جب پانی غذا دے گا اور کھائے گا تو ایک پاکیزہ غذا ہے اس سے جو خون پیدا ہوگا پاکیزہ اس خون سے دل کے اندر جو جسم میں جو طاقت پیدا ہوگی دونوں دماغ کے اندر جو خیالات آئیں گے جذبات آئیں گے وہ بھی سب پاکیزہ یہ سب اس کا اثر اچھا ہے اچھا نظر آتا اس لیے میں تو ٹھہر گیا تھا اس کا قدرتی اثر نہیں ہوتا ہے ہم اگر ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو نیک بنائیں اپنے گھر کے لوگوں کو نیک بنائیں تو حرام اور مشتبہ سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نام برکات ہوں میرے استاد محترم ہیں آپ سب جانتے ہیں ان کا کیسا اللہ تعالیٰ نے وہ کیا مقام عطا فرمایا ان کے والد صاحب جو تھے وہ خود آئے وہ رابیل میں پڑھتے تھے رابیل میں اس وقت وہ حضرت مولانا بدر عالم صاحب اور حضرت العالم پڑھاتے تھے اور بھی اکابر کے حضرت مولانا بنوری حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ اور دیگر حضرات یہ حضرت بنوری احمد اللہ علی کے خالی حضرت عالم صاحب رحمت اللہ علی کے خالی میں خاص کا قصہ سنانے سے پہلے حضرت مولانا بدر عالم صاحب کا قصہ سنا دوں حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمت اللہ علی نے سترہ سال میں پڑھایا ہے ہمارے سابق صاحب صاحب حضرت مولانا سعید بزرگ رحمت اللہ علیہ وہ خود مجھے کئی مرتبہ انہوں نے مجھ سے پڑھا ہے تنظیم پڑھی نشکر بھی پڑھی وہ بتلاتے تھے کہ اپنے اوقات کے حضرت مولانا اتنے پابند تھے کہ جب درسگان میں داخل ہوتے تھے لوگ اپنی گرمی میں تھے سترہ سال میں کبھی بھی ایک منٹ کی تاخیر نہیں کی انہوں نے درسگاہ میں آنے میں یہ حضرت کا پابندی کا آدم تھا اور اللہ تعالیٰ نے روحانی اعتبار سے تمام اونچا مقام آیا عطا فرمایا تھا بڑے صاحب کشف و کرامات تھے ان کے حالات بڑے عجیب و غریب تو ان کے والد جو تھے سید تحب حسین صاحب رحمت اللہ علیہ یہ پولیس انسپیکٹر اب پولیس انسپیکٹروں کا کیا حال ہے جان لیکن ان کے والد اتنے پابند اور نیک سالے سولہ سال کی عمر میں کے بعد کبھی سفر میں اور ہزر میں ان کی پہنچ پہنچی سلسلے میں چشتیا سے منسلک تھے آخری عمر میں ان کے ذکر کی تعداد اسی ہزار تھی اس میں ذات کی ان کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ بیٹو میں تمہارے لیے روپیہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں لیکن میں نے تمہارے پیٹ میں ایک دانا بھی حرام کا اترنے نہیں دیا ایک پولیس کے محکمے میں کام کرنے والا اپنے آپ کو بہت دیانتدار امانتدار رشوت وغیرہ سے بالکل بچنا تو حضرت مانا بدر عالم صاحب ان اللہ لاری کا ولادت جو ہے بلائی میں ہوئی ہے کیونکہ والد صاحب کی ڈیوٹی وہاں کی وہاں پیدا ہوئی یہ کچھ جب بڑے ہوئے بچے جب اس عمر کو پہنچے کہ ان کو پڑھانے کے لیے رکھا جائے تو ان کے والد صاحب نے ان کو اسکول میں رکھا کیونکہ وہ پولیس انسپیکٹر تھے اور دنیا میں پڑھے ہوئے تھے اوپر میٹرک تک پڑھے گیارہ سال کی اتفاق کی بات کہ اسی گیارہ سال کی عمر تھی حضرت تھانے علیہ کا ایک سفر الہ آباد کا ہوا اور وہاں حضرت رحمت اللہ علیہ کا جمعہ کی نماز کے بعد بیان تھا حضرت حکیم محمد کا یہ اسی مہینہ میں وہاں حضرت کے بیان میں شریک ہوئے حضرت کا بیان سنا تو ان کے دل میں دین کا علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا اور گھر آ کر کے والد صاحب کو کہا ابا اب کل سے میں اسکول نہیں جاؤں گا مجھے دل میں دین پڑھنا ہے ان کے والد صاحب یہ سمجھے بچے کے بات بہانے کرتے ہیں جی چرانے کے لیے کیا یہ جی چرانے کے لیے ایسا کرتا ہے دمکایا پیٹا سمجھایا پٹائی کی یا پھر کر دیکھو دوسرے دن پھر پوچھا کیا کیا تو وہی میں تو نہیں جاؤں گا دین کا علم پڑھوں گا جب یہ اپنے ارادے پر مضبوطی سے باپ کی سختی اور پتائی کے باوجود وہ سمجھ گئے کہ کوئی راگ ہے قدرت کا اس میں ان کے والد صاحب کا تعلق حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سال سے تھا ان کو خط لکھا کہ یہ قصہ آپ پیش آیا تو حضرت نے جواب میں فرمایا تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارا بیٹا خود ہی علم دین پڑھنے کے لیے تیار ہوا اور شوق رکھتا ہے تم اس کو کیوں روکتی ہو تم کا رکاوٹ ڈالتی ہو کے حضرت کے مشورے کے مطابق انہوں نے حضرت محمد بدر عالم صاحب کو وہی سہارنپور حضرت سہارن پوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھیج دی پوری تعلیم وہی ہوئی حضرت محمد بدر عالم صاحب کی اور حضرت سہارنپوری نا وہی جو ہے وہ دفتر والا کمرہ اتنا بنا رہے تھے وہاں سے فراغت کے بعد بھی وہ دیوبند گئے ہیں حضرت شاہ صاحب کے پاس تو بہرحال یہ اس کے بعد وہ ایک سال وہاں مظاہر میں پڑھایا اور پھر دیوبند شاہ شاہ صاحب علامہ انور اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر ان کے ساتھ ڈافے لائے اور ڈافے میں تدریس بھی کرتے تھے اور جو ہے بخاری شریف کے سبق میں حضرت علامہ تشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے سبق میں پابند شادی چار سال تک ان کے درس میں حاضر رہے حاضر رہے اور ان کی درسی تقریر ضبط کی اور اسی کو عربی زبان کے اندر جو ہے جمع کیا وہی فیض الباری کے نام سے جو ہوئی ہیں تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کام لیا ابا نے تو ان کو اسکول میں ڈال دیا تھا آخر وہ کون سی طاقت تھی جو اسکول سے نکال کر کے ان کو مدرسے میں لے گئی اور پھر وہاں جو ہے ان کا روحانی اعتبار سے بھی بڑا اونچا مقام تھا آخر میں ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے اور وہیں ایک حادثے میں کچھ معذوری بھی ہو گئی وہی وفات ہوئی وفات کے بعد آپ کی کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ وہاں جنت البقی کے اندر جو قبریں ہوتی ہیں نا وہ قبریں کوئی کسی کو دفن کیا جاتا ہے تو وہاں نشان لگا دیتے کہ فنا تاریخ کو اس میں دفن تو دو یا تین سال کے بعد اس خبر کو کھولا جاتا ہے تو اتنی مدت میں وہ جو مردہ دفن کیا گیا تھا تو مٹی ہو چکا ہوتا ہے دوسرے آدمی کو اس میں دفن کرتے ہیں اسی دستور کے کے مطابق دو یا تین سال بعد حضرت کی خبر کو جب کھولا گیا تو کپڑوں بھی میلا نہیں ہوا تھا اسی حالت انہوں نے پھر اس کو بند کر دیا پھر تین سال کے بعد کھولا پھر بھی یہی حال تھا پھر تو اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ یہ لگا دیا کہ اس خبر کو آئندہ کھولنا تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ان کے والد پولیس انسپکٹر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ناجائز کمائی سے کیسا بچایا میں قصہ بیان کرتا تھا کر رہا تھا حضرت مفتی صاحب نامد پر تعلیم کا ان کے والد جو ہیں یوسف بھائی وہ داخل پڑھتے تھے مشکات تک وہاں پڑھے ہیں حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادی میں خاص تھے تو جب صاحب رحمت اللہ نے ایک مرتبہ ان کو کہا کہ دیکھو اگر تم تمہاری قوم جو ہے نا وہ بنیوں کے سود میں گرفتار ہے تم اگر اپنی اولاد کو ذمہ دلانا چاہتے ہو تو پہلے تو خود اپنے آپ کو حرام اور ناجائز غذا سے دور رکھو اور اپنی اولاد کا کے پیٹ کو بھی ان کو بھی ان کے پیدے میں بھی کبھی کوئی ناجائز اور حرام کا لقمہ جانے نہ پائے اسی لیے کہ یہ جو ہے نور ہے جو جسم حرام کے ذریعے سے پلتا ہے اس میں یہ نور داخل نہیں ہوتا تو حضرت مفتی صاحب برکات کے والد صاحب نے طے کر لیا کہ اب ادھر یہ تھا کہ ان کے والد صاحب جو تھے یعنی حضرت مفتی صاحب کے دادا انہوں نے ایک سودی قرض لیا بننے سے اور کوئی زمین پھر کرائے پر اسی پیسوں سے لی انہوں نے ان سے اختلاف کیا بیٹے نے یہ آپ نے باپ انہوں نے مانا نہیں پر ان کو گھر سے نکال دیا کوئی بات نہیں وہ نکل گئے کہا میں اپنی اولاد کو اسی لیے انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا میں بھلے اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکا لیکن اپنی اولاد کو میں ہزار کر کے علم کے لائق بناؤں گا چنانچہ آج آپ جو اولاد ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کی برکت سے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں حرام سے یا مشتبہ سے بچنے کا مزاج دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے بخاری شریف میں نبی یہ کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشین ہوئی ہے آپ کی نا سے زبان ہو امین الحلال امین الحرام ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے آدمی جو مال لے رہا ہے پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حرام کا لے رہا ہے یا حلال کا لے رہا ہے بس مال چاہیے آؤ یہ نہیں دیکھتے کون سا ہے ہمارے اسلاب کے یہاں حلال کا اتنا زیادہ اہتمام کہ شبہ بھی حرام کا ہو تو اس کو بھی وہ لینے کے لیے تیار نہیں حضرت امام ابو اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے آپ کی کپڑوں کی تجارت تھی حضرت امام صاحب کی سب جانتے ہیں آپ کے ایک شریک تھے ہم سید عبد الرحمان ایک مرتبہ حضرت امام ابو عرفان علیہ نے کپڑوں کے کچھ تھان اپنے اس پارٹنر کو دیے اس میں ایک تھان میں ان کو بتایا کہ دیکھو اس میں یہ ہے جب بیچو تو خریدار کو یہ بتا کر کے پھر اگر وہ تیار ہو جب بیچنے کا وقت آئے آیا تو وہ بھول گئے ایسا بھی نہیں کہ جان بوجھ کر نہیں بتایا خیال نہیں رہا ان کو اور بیچ ڈالا یہ سب تھانوں کی قیمت جو ہے وہ بیس ہزار درہم کی تقریباً آج کے حساب سے پینسٹھ کلو چاندی ہوتی ہے وہ جب بیس ہزار درہم لے کر حضرت امام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے پہلا سوال کیا وہ بتایا نا بھول گیا کس کو بیچا ہے چلو وہ بھی یاد نہیں رہا ان کو بہت تلاش کیا آدمی ملا امام صاحب نے پوری رقم جو ہے وہ صدقہ کر دی دے دی خود استعمال نہیں آیا یعنی یہ حضرات مشتبہ چیز سے اپنے آپ کو اتنا زیادہ بچانے کا اہتمام کرتے تھے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کوفا کے جنگلوں میں ایک قافلہ لوٹا گیا اس کی بکریاں وغیرہ قافلے کی بکریاں اور سارا مال لوٹ لیا وہ لوٹ کی بکریاں کوفا کے بازار میں انہوں نے بیچی یعنی لوگوں کو پتا نہیں بعد میں معلوم ہوا تو وہ لوٹ والی بکریاں کوفا کے مارکیٹ میں بیچی ہے وہ دوسری بکریوں کے ساتھ خلط غلط ہو گئی کون کوئی گیا ہے کس نے خریدی یہ پتا نہیں چلا لیکن بعد میں یہ بات لوگوں میں کہ کی بکریاں یہاں فروخت ہوئی ہیں امام صاحب اللہ کو جب پتا چلا تو آپ نے تحقیق کی کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے تو بتایا گیا سات سال تو اوپر رہتے ہوئے سات سال تک آپ نے بکری کا نہیں لگایا کبھی اس مسئلے کی کسی بکری کا بوجھ کرنا آتا ہے اتنا زیادہ اپنے آپ کو بچانے کا ہے دماغ نبی یہ کہیں سلاسن کا ارشاد ہے پورل احمد نبا کا مینس کانتی نارو اور کہ جسم کا وہ گوشت جو حرام جدا سے پل کر کے تیار ہو جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے آپ نے حکایت صحابہ میں پڑھا ہوگا حضرت شیخ نے لکھا ہے واقعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جس کو آپ نے خراج پر اٹھا رکھا تھا خراج پر اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک ایک آدمی کے پاس جب فتوحات کا سلسلہ بڑا تھا کئی کئی غلام ہوتے تھے اب اپنی خدمت کے لیے اپنے کام کاج کے لیے دو چار پانچ چھ کافی ہے وہ تو پچاس سو سو غلام ایک ایک آدمی کے پاس ہوتے تو باقی غلاموں کو وہ لوگ کہہ دیتے تھے کہ تم کو جو ہنر آتا ہے وہ کر کے کماؤ اور اس میں سے اتنا حصہ ہم کو دے دیا کرو اسی کو خراج پر اٹھانا کہتے تو حضرت نے اپنے غلام کو اسی طرح خیرات پر اٹھا رکھا تھا ایک مرتبہ وہ پکا پکایا کھانا لے کر کے آیا اور حضرت کے سامنے رکھ دیا حضرت نے فوراً ایک رکما لے کر منہ میں رکھا اور حلب سے اتار لیا وہ غلام کہتا ہے آقا آپ تو روزانہ مجھے پوچھتے ہیں کیا کہاں سے لایا آج نہیں پوچھا آپ نے کہا بھائی کئی وقت کا فاقہ تھا اسی لیے میں نے جلدی سے ایک رکما لے کر جو ہے کھا لیا بتا کہاں سے لایا اس نے کہا کہ اسلام لانے سے پہلے کا قصہ ہے زمانے جاہلیت کا میں نے کہانت کی تھی پہلے زمانے میں کہانت کا یہ جو کہتے ہیں آئندہ کی خبریں بتلانا عربوں میں اس کا بڑا رواج تھا باقاعدہ اس کے ماہرین ہوا کرتے تھے شایادین کے ساتھ ان کا رقط و ضبط ہوتا تھا تو کہا کچھ لوگ میرے پاس آئے میں نے ان کی کہانت کی یعنی مستقبل کے مطابق کچھ بتلایا حالانکہ میں کہانت کرنا جانتا نہیں یہ تو کریلا اور نیم چڑا جیسا ہو گیا ایک تو کہانت خود نہ جائے اس کا اور اس میں بھی دھوکا تو تو کیا اس وقت ان لوگوں کی عادت تھی کہ کاہن کے پاس جب جا کے کچھ پوچھتے تھے اس کے بعد اس کی خدمت میں ہجیا میں کچھ پیش کیا جاتا تھا اسی کو بلوان اور کاہن کہتے ہیں کہ کاہن کو دی گئی کیا مٹھائی تو مٹھائی کا کوئی مٹھائی ضروری نہیں ہے جو بھی معاوضہ دیا جائے نام اس کا کیا تھا جائیں تو کہا کہ اس وقت تو ان کے پاس مجھے دینے کے لیے کچھ تھا نہیں انہوں نے کہا ابھی تو کچھ ہے نہیں اس اور موقع سے ہم آپ کو دیں گے اب ایک مدت کے بعد آج ان کے علاقے سے میرا گزر ہوا وہاں کوئی تقریب تھی کھانا پکا ہوا تھا دیکھ چڑی ہوئی تھی یہ کھانا انہوں نے مجھے اسی کے معاوضے میں دیا ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تھا ارے تو تو مجھے ہلاک ہی کر دیتا آپ نے پھر اس کے بعد حلق میں انگلی ڈالی تاکہ وہ ایک لکما جو کھایا ہے اس کو باہر نکالے اب ایک تو لکما اور وہ بھی کئی وقتوں کے فاقے کے بعد اترا تھا بلا ایسے تھوڑے نکلتا میں نکلا کسی نے کہا ایسا کیجیے پانی پیجیے اور پھر طے کیجیے چنانچہ بڑے پیالے میں پانی منگوایا پیا اور پھر اپنی آپ ڈال کر کے طے کی بڑی مشکل سے وہ رکنا باہر آیا تو ہزار میں سے کسی نے کہا حضرت ایک ہی تو رکنا تھا اور اس کو باہر نکالنے کے لیے آپ نے اتنی مشقت اٹھائی اس کے جواب میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ کہا ہے وہ ہمیں دل پر نقشہ کرنے کی ضرورت ہے کیا کہا اگر یہ رکما میری جان کے ساتھ نکلتا تو بھی میں اس کو نکال کے رہتا اس لیے کہ میں نے نبی یہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے نبت تو یہ سوتے کا نبی بھی جسم کا جو گوشت ہر سے پل کر کے تیار ہوا جہنم کی آگ اس کی زیادہ دار ہے مجھے ہوا کہیں اس لکنے سے میرے جسم کا کوئی حصہ پرورش نہ پا ہم بھی سنتے ہیں حضور کے شادت لیکن ہم اس کو کیسا کتنا عمل کرتے ہیں اس کا کیا اثر لیتے ہیں یہ حضرات کیسا کرتے ہیں خود سب یہ کہیں سلائی وسلم کی ہاں بڑی اچھی اسی حکایت صحابہ میں لکھا ہے ایک مرتبہ ایک عورت نے نبی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی آپ صحابہ کے ساتھ لے گئے بکری تھی وہ پیش کی گئی دعوت میں آپ نے رکما منہ میں رکھا رکھتے ہی آپ نے روک دیا آپ نے وہ رکما باہر نکال دیا فرمایا یہ ایسی بکری کا گوشت معلوم ہوتا ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر کی گئی پوچھو اس عورت سے پوچھا گیا کہ کیا ہے اس معاملہ اس نے کہا کہ میں نے پیسے لے کر غلام کو بھیجا تھا وہاں بازار میں بکری خریدنے کے لیے وہاں بکری نہیں ملی میرا پڑوسی ایک بکری خرید کر کے لایا تھا تو میں نے اس کے گھر کہلوایا تو پڑوسی نہیں تھا اس کی بیوی تھی اس نے پیسے رکھے اور یہ بکری بھیج دی وہ مالک نہیں جاتا اجازت نہیں آپ نے فرمایا یہ کھانا قیدیوں کو کھلایا اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروٹیں بدل رہے ہیں آپ کو نیند نہیں آ رہی جی، کے یہاں آپ کی آ رہی تھی تو دیکھ رہی ہیں کہ کو نیند نہیں آ رہی کروٹیں بدل رہے رسول کیا بات ہے آج آپ کو نیند نہیں آ رہی فرمایا کھجور کا ایک پس ایک دانا گھر میں پڑا ہوا تھا بیکار نہ جا اس لیے اٹھا کر کے دیکھو جو ہے نا غذا اس کو بھی ضائع ہونے نہیں دینا چاہیے ہمارا شیخ مانا زکریا کا معمول تھا آپ کے یہاں تو خطوط لوگوں جانتی جاتے تو کسی کے خط کے نیچے اگر اتنی دو تین انگل کا حصہ کوڑا رہا ہے نا کینچی کے ذریعے سے اس کو کٹوا کر رکھ لیتے ہیں کسی کو کوئی چٹھی لکھنی ہوتی ہے ایک ایک سطح کی تو اسی میں لکھوا کر کے خطوط جن لوگوں کے پاس ہیں آپ دیکھیں گے آپ کو اس کا اندازہ ہوگا وہ ایک ایک ایک ایک کاغذ کے ٹکڑے کی حضرت کے یہاں بدل تھی بلکہ حضرت کے یہاں ہزار آتے تھے تو بعض مرتبہ پھل جو ہے کچھ بگڑے بہت مکمل کچھ ذرا سا فرق ہو گیا ذائقے میں تو حضرت بھی چاہتے تھے کہ یہ ضائع ہو تو حضرت کون اس کو کھائے گا تو بزرگوں کی طرف سے ویسا میں کہوں گا لوگ اس لیے وہ ضائع ہو جائے حضرت کے سامنے کوئی آدمی اگر پانی نلکے میں سے نکال کر اس میں میں پیالے پیتا اور بچا ہوا پانی پھینک جاتا تو حضرت بہت ناراض ہوتے تھے جب تجھے تھوڑا ہی پینا تھا تو اتنا پورا نکالا کیوں تاکہ اس کو پھینکنا پڑے ہم لوگ تو پتا نہیں کیا کیا کرتے ہیں کیا ضائع کر دیتے ہیں یہ جو کھانے کے دوران لکما گر جائے یا دانا گرے تو اس کو اٹھا لینا چاہیے جو علیہ سلاسن کی تعلیم ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ اللہ کی نعمت چاہے وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو اللہ کی نعمت ہے دینے والا کون ہے اس ذات کی بڑائی کو دیکھو اور اس کو لحاظ کرتے ہوئے ہمیں اس نعمت کی کیا کرنی چاہیے ہم کسی بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہوں بڑے عہدے دار کے سامنے اور وہ کوئی چیز ہمیں دے اور وہ دیکھ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے ایک سب صاف صاف صاف کر کے کھا جائیں گے وہ دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہے ہیں ساری نعمتیں اللہ کی جائیں گی تعلیم دی کہ لقمہ اگر گر جائے تو اس کو چھوڑو صاف کر کے کھا لو شیطان کے لیے اور چھوڑو حضرت معافی نے یہ صاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن ماجہ شریف کے اندر ہے اور صاحب سنن نے اس پر باقاعدہ باپ کا عنوان قائم کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کھانا کھا رہے تھے لکما ہاتھ سے نیچے گر گیا انہوں نے فوراً اس کو لے کر کے صاف کیا اور کھا گئے ان کا عظیم غلام وہاں بیٹھا ہوا تھا اب وہاں یہ عراق کا قصہ تھا اس زمانے میں عراق نیا پتا ہوا تھا اور عراق کے علاقے میں مجوسی رہتے تھے تو اس علاقے کے بڑے بڑے سردار بہادین ان کا لفظ آیا ہے وہاں موجود تھے حضرت نے رکما اٹھا کر صاف کر کے کھایا آنکھ کا یعنی تحقیق کے طور پہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے نیچے گرا ہوا تو حضرت نے تو ایک دوسرے کو آنکھ مار رہے تھے دیکھا نہیں لیکن آپ کے غلام میں آپ سے مطلب بیٹھے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں اتنا سارا کھانا سامنے پلیٹ میں موجود ہے پھر بھی یہ گرے ہوئے دوسرے کو اٹھا کر صاف کر کے کھا رہے ہیں یا آدمی دوسرے آدمی بڑا حدیث ہے بقرعید ہے ناچیدار ہے کوئی کبھی دیکھتی نہیں ہوں تو حضرت نے کہا میں نے نبی کریم شاسی سے سنا ہے کیونکہ جو عمر گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو شیطان کے لیے مت چھوڑو میں حضور کی اس ارشاد کو دن کی بے حقوق کی وجہ سے نہیں چھوڑوں گا تمہارا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی ایک ایک نعمت جو ہے جو ہے ایک پڑا ہوا تھا یہ کھا لیا کہ وہ ہو کھانے کو تو کھا لیا اپنے گھر کے اندر تھا بعد میں خیال آیا کہ کبھی سجتے کا نہ ہو اس لیے کہ ستے کی بھی آپ کے گھر میں کونے میں ڈالی جاتی تھی ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بڑے نواز ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زیادہ ایک مرتبہ اسی بھیڑ میں یہ بچے اس کھیلتے بھی رہتے تھے اس سے یہ مخانے باقاعدہ بچوں کا ان کھلوڑوں سے کھیلنا قرآن قائم کیا ہے خیر تو ایک مرتبہ انہوں نے کھجور کا ایک دانا لے کر وہ ستے کی کھجور کے گھر میں سے وہ میرا کھیلا لے کے جب رکھ رہے تھے سب تو حضور کی کی نگاہ دوسری طرف تھی نے رکھتے نہیں دیکھا لیکن بعد میں ان کے منہ سے رات تک چھوٹے بچے میٹھی کھاتے سیٹ پہ تو منہ میں سے رات ٹپکتی ہے رات ٹپکنی شروع ہوئی تو کیا بات آپ نے دیکھا تو ہم کوہلی کے ذریعے سے وہ دانا کیا ہوا نکالا اور پھینکا اور کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہم لوگ صدقہ جی آپ نے اور یوں کی چھوٹے حضرت حسن اس وقت چار تین چار سال کے ہوں گے اب ہمارے یہاں تو کوئی تین چار سال کا بچہ ایسی غلطی کرے اور کوئی تمبی کرے تو دوسرے لوگ تمبی کرنے والے کو تمبی کرتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے اس کو تم کیوں ڈانٹ رہے ہو یا اس اس اس نے کو بتلا ہے یہ تربیت کا یہی طریقہ ہے ماننا نہیں ہے لیکن کمبیر تو کرنی ہی ہے اب دیکھو آپ نے جب کی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے اب صدقہ کیا چیز ہے اور ہدیہ کیا چیز ہے یہ چار سال کا بچہ کیا لیکن ہندو یہ فرما رہا کیوں لوگوں ایسی ہے کہ اس عمر میں بڑوں کی طرف سے کہیں جاتے ہیں سمجھ میں تو نہیں آتے لیکن ہم کو وہ بدلے یاد رہ جاتی دماغ میں بیٹھ جاتی ہے مطلب سمجھ میں نہیں آتا لیکن دماغ میں بیٹھ جاتی ہے بڑے ہونے کے بعد کیا ارے یہ بندہ ابا نے کہا تھا تو میں نہیں یہ ہے تربیت کا انداز بہرحال میں یہ اللہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی یہ کہیں سلاح سمجھیں فضوس کا وہ دانا آپ فرماتے یہ سمجھ کر میں نے کھا لیا تھا کہ ضائع نہ ہو اب یہ خیال آتا ہے کہ کہیں سستے کا نہ ہو تو فکر میں نہیں شیخ رحمت اللہ اس واقعے کو صحابہ میں نقل کرنے کے بعد فائدے کے عنوان سے جو لکھا اس میں لکھا ہے کہ آقا کا تو یہ حال کہ صدقے کے خالی وہم سے تصور سے آپ کی نیند ہو گئی اور غلاموں کا یہ حال ہے کھلم کھلا سوکھ ایشور حرام کھاتے بولے دن تک نہیں رہتی اللہ ہمارا مزاج تمہارا حرام سے اپنے آپ کو بچانے کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے اس بدا کا اثر ہوتا ہے میں نے کہا نا حضرت سالم عبداللہ تستری احمد اللہ کا جو جملہ نقل کیا حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب سات چالیس کو جانے وعالم قصہ بھی کسی اور یہ ذرا لمبا قصہ ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حرام غذا سے بچنے کی بڑی تاکید وہ روایت جو میں نے شروع کی تھی مسلم والی ذرا اس کو تو پورا ہی کر دوں حضرت ابو ابرا رضی اللہ تعالیٰ نے بھی روایت تو حضرات نے فرمایا ان طیب لائق بلو اللہ طیبہ اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ پاک مانتے ہیں کیا کرتے ہیں قبول کرتے ہیں یہ لوگ حرام کمائی کے ذریعے سے ستنا کرتے ہیں بہت ڈر کی چیز ہے حضرت سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرام ماننے سے جو لوگ ستنا کرتے ہیں تو میرا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے ناپاک کپڑے کو پیشاب کے ذریعے پیشاب کے ذریعے پاک کرنے کی کوشش کی ناپاک کپڑا پیشاب سے پاک نہیں ہوگا وہ تو پانی سے پاک ہوگا آج کل بعد لوگ کیا سمجھتے ہیں دو چار کو لو دو چار کو سلا لو اور پھر کچھ پیسے مدرسے میں دے دو کہیں اور جگہ دے دو کچھ اس سے چلا بھی ہوتی ہوتی نہیں ہے اور یہ سے اللہ کے وہ قبول نہیں ہوتا تو مصیبت ہے ہمارے یہاں ایک جگہ پر کئی سال پہلے کا قصہ ہے یہ ایک مسجد تعمیر ہو رہی ایک سال اپنی طرف سے تعمیر سے کے گاؤں میں بڑے بڑے مالدار تھے جہاں پیسہ جہاں کا ایک پیسہ ہے اس مسجد کا سلیب لگنے کے بعد پھر اچانک سلیب ٹوٹ گیا اس زمانے میں حضرت ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرکز وہ تشریف لایا کرتے تھے ڈاکٹر میں اس کے بعد تشریف لانا ہوا حضرت آٹھ آٹھ لوگ ٹھہرتے تھے وہاں بھی گئے تھے تو وہ لوگ دعا کرنا کے لیے لے گئے انہوں نے قصہ بیان کیا تو حضرت نے چپکے سے ہمارے ساتھی کے کان میں کہا کہ ان لوگوں کو کہہ دو کہ ذرا ہزار کا مال استعمال کریں اس میں یہ تو اچھا ہو بچ گئے ورنہ وہ بھی ساتھ ساتھ میں تو دوبارہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اور بھی جیسا کہ حضور صاحب نے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسی کا حکم دیا جس کا نبیوں رسولوں کو حکم دیا رسولوں کو کہا کلو من طیبات و عمل صالح یہ جو قرآن میں آیا کہ حلال غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو یہ ساتھ میں ہے اس سے حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ حلال غذا کی خاصیت ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کو نیک عمل کی توفیق ہوتی ہے اور امام والوں کو بھی کہا اس کے بعد حضرت ابو رہا کہتے ہیں سمر رکر رجولا اش اشا اخبرا یہ ارشاد فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو جو ہے سفر ایک لمبے سفر پر جاتا ہے حج کا عمرے کا یا اور تبلیغ کا طلب علم کا اچھے کام کے لمبے سفر پر جاتا ہے اچھا، اچھا اس زمانے میں جو لمبے سفر پر جاتا تھا تو ٹرینیں جو ہے ایئر کنڈیشن تھی گاڑیاں ایئر ایئر کنڈیشن کنڈیشن وہاں تو اونٹوں اور گھوڑوں کو سفر ہوتا تھا اس لیے لمبے سفر پر جانے والے کے کپڑے بھی کیا ہوتے تھے میلے بال بھی بکھرے ہوئے یمن تو سما یا ابھی سفر میں ہاتھ کا سفر کی وجہ سے بگڑا ہوا ہے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ تعالی سے کیا کرتا ہے دعا کرتا ہے جب بھی کوئی آدمی دعا کرتا ہے تب دعا کے ہر جملے کی شروعات کیسے ہوتی ہے تو اب دیکھو حالانکہ حدیث میں آتا ہے نبی تین آدمی ایسے ہیں جن کی دعا اللہ کے یہاں رد نہیں ہوتی ایک تو مسافر دوسری ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے اور تیسری مزدور کی بد دعا جانب کے معاملے میں تو سفر میں تو دعا قبول ہوتی ہے یہ تو سفر میں نکلا ہے اور سفر میں اس کا یہ حال ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مت آمو ہوں حرام مشرب ہوں حرام وہ مل بسو ہوں حرام وہ بوزے امیر حرام فانا سجاو کہ اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا لباس حرام حرام بلا کھا کر کے پل کر کے تیار ہوا ہے بلا اس کی دعا ایسے قبول ہوئی آپ نے فضائل رمضان میں سنا ہوگا کوفہ میں مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت تھی کوئی ظالم حاکم آتا تھا تو اس کے لیے وہ دعا کرتے تھے تو اس کا معاملہ ختم ہوتا تھکیا کھڑی ہو جاتی تھی اس کی یا یعنی نہ مر جاتا ختم ہونا ہو جاتا تھا تو جب یوسف کا گورنر بن کر کے آیا اس کو پتا چلا کہ ایک جماعت ایسی خطرناک یہاں ہے جو اگر بدعا کر لیں تو آدمی اس نے کیا علاج کیا ایک دعوت کی اس دعوت میں لوگوں کو خاص طور پر مدعو کیا انوائٹ کیا اور جب دعوت پوری ہو گئی آ چکے آپ میں ان کی بدعا سے محفوظ ہو گیا میں نے ان کو اپنا کا کھانا کھلا دیا شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم اسی نے نشا فرمایا کسی نے کوئی کپڑا سے گرا دس دن نو دن حلال کے لیے اور ایک دن حرام جب تک کہ وہ کپڑا اس کے جسم پر ہے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی نفر نہ فرض ایک دن یعنی دس پرسنٹ حرام کر دوں نائنٹی پرسینٹ تو تو حرام گدا میں دعائیں بھی کون لی مطلب خاص ابن ابھی اوقاس رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صاحب سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ دعا کر لیجیے کہ اللہ مجھے مستجاب دعوات بنا دے مستجاب دعوت یعنی ہے ایسا آدمی جس کی دعائیں اللہ قبول فرمائے آپ دعا کر دیجیے کہ اللہ میری دعا قبول فرمائے مستجاب حضور نے فرمایا اپنے غذا کو حلال رکھو یہ شرط ہے تو بہرحال آج ضرورت ہے اس کی آج ہمارے معاشرے میں دن دن ب برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں ہمارے اسلاف کا حال تو یہ تھا کہ ایک ایک پائل اگر مشتمل ہوتی تھی تو اس سے بھی بچنے کا اہتمام کرتے تھے آج ہم جو ہے کس طرح پیسہ بٹورتے ہیں ہم اپنے دل سے ہی پوچھ رہے ہیں اس لیے ضرورت ہے کہ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے لوگ نیک بنے ہماری بیویاں نیک بنے ہماری اولاد نیک بنے ہمیں بھی اللہ نیک کاموں کی توفیق خطا فرمائے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی کمائی کو حلال رکھنے کا جس روزی کو حلال رکھنے کا اہتمام کریں اللہ کا تعالیٰ بھی کو بھی توفیق ہوا فرمائے آپ کو بھی یہ تو ایک ہی پہلا ٹکڑا تھا کہ منا منا کلا کلا جس نے حلال روزی کھائی وہ امیر پھر سنتی تو ترجمہ کر دیتا ہوں بازار کا تو موقع نہیں اور سنت کے مطابق عمل کیا وہ امین نام سے بوائے کہوں اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ہداؤں سے معمون رہے معمون کا لفظ استعمال کیا حضور کی بلاوت پر قربان جائیے محفوظ نہیں کہا معمول ایک تو ہوتا ہے محفوظ محفوظ یہ یعنی ہے بچے ہوئے رہے اور معمول کا مطلب، دیکھو محفوظ میں ایسا ہوتا ہے کبھی آدمی محفوظ تو ہوتا ہے لیکن معمول نہیں ہوتا بعض مرتبہ لوگ آ کر کے کہتے ہیں صاحب دعا کرو پڑوسی کا معاملہ ہے تو ہم پوچھتے ہوئے کیا بات ہے کوئی تکلیف نہیں تکلیف سے آج تک کوئی نہیں پہنچائے محفوظ ہے لیکن اس کا کہا نہیں جا سکتا کب کیا کر ڈالے جیسے ڈال محفوظ تو ہے لیکن معمول نہیں راسم رب سے استعمال کیا وہ امین بوائے کہوں آپ سلاسم کی بلاغت پر قربان جائیں خالی محفوظ رہنا کافی نہیں ہے بعض لوگوں کا مزاج ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ پڑوسی کا گھر کے لوگ بھی میری بچے بھی ہر وقت کاپتے رہتے ہیں پتا نہیں یہ کاکڑ ڈالیں گھر میں آتا ہے تو لوگ دعا کرتے یہ بھلا جاوے تو اچھا بھائی ایسے مت بنو گھر کے لوگ بھی دعا کریں یہ مصیبت کہاں آ گئی پھر ایسے ایسے آدمی کا وجود کس کام کا تو ضرورت ہے اس کی کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ لوگ ہمارے آنے کو کی تمنا کریں نہ یہ کہ یہ دعا کریں کہ یہ بلا جاوے تو اچھا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سب دعا کریں سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى يا ذا تحب وترضى ربنا زدنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا من من الخاسرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى القول والعمل والفعل والهدى ہمارے زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری سے ہماری چھوٹ کی حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ سلام علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق کو سعادت عطا فرما اکرم سب اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور خیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے بحد کے اندر ڈال دے تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر اخلاق سے متعین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قروب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر اور دوام تعداد کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام آماد اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما ہمیں ہمارے ہم تمام متعلق کو اللہ صحت بہت کو سلامتی دنیا آخرت کی بدائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیر سے فرما ہمیں کسی کا محتاج اور نہ بنا ہمیں حلال اور کشادہ برکت والی روزی عطا فرما ہماری اولادوں کو عقائد حقہ نہ نافیہ ہمارے صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اخبار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے سب کے جائیا اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے اے اللہ ہمیں تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری حفاظت کرنا تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بنائے تجھ سے مانگی